حضرت یعلا بن مملک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے بارے میں پوچھا یعنی آپ کلام اللہ کیوں کر پڑھتے تھے اور آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا تمہیں آپ کی نماز سے کیا اثر ہوگا یعنی تمہارا پوچھنا بے فائدہ ہے کیونکہ تم ویسی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ نماز پڑھتے تھے پھر سو رہتے جتنی دیر نماز پڑھی پھر نماز پڑھتے جتنی دیر سوئے تھے پھر سوتے جتنی دیر نماز پڑی ہوتی حتیٰ کہ صبح ہو جاتی پھر انہوں یعنی ام سلمہ نے آپ کی قرآن بیان فرمائی تو ایسی قرآت بیان فرمائی جس کا ہر ہر حرف الگ الگ سمجھ میں آتا تھا سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو تیس